حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین تقسیم ہو جائے اور حدود متعین ہو جائیں تو اس میں کوئی شفا نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پندرہ